پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسا نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا